زمین پہ آنے والا آخری نبی رب سے مانگ رہا ہے ربا شہادت دے اور مسلمان اس شہادت سے بھاگ رہا ہے کہ اللہ شہادت مت دینا مجھے مت دینا درد ہوگا بہت سے میں تو نرسوں کے ہاتھ میں مرنا چاہتا ہوں نرسوں کے ہاتھ ایک ادھر سے لگائے ایک ادھر سے انجیکشن ٹھوکے ایک ڈاکٹر سینے پہ چڑھ کے پمپ کر رہا ہو تیسرا ناک میں نلکی ڈالے چوتھا آنکھوں میں کچھ ڈالے اس طرح مرنا چاہتا ہوں مجھے کہاں وہ عاشقوں کی موت چاہیے کہ جسم کے ٹکڑے بکھر رہے ہوں اور رب کی رحمت زمین پہ استقبال کے لیے آ رہی ہو وہ موت جو جنت کے شہد سے زیادہ میٹھی ہے جنت کے سلسبیل سے زیادہ میٹھی ہے جنت کے زنجبیل سے زیادہ میٹھی ہے جنت کی شرابن تہورا سے زیادہ پاک اور میٹھی ہے جنت کی حوروں کے ہونٹوں سے زیادہ لذت آفرین ہے ان کے رخساروں سے زیادہ ملی ہے ان کی زلفوں سے زیادہ مستی تاری کرنے والی ہے وہ موت شہادت کی موت ہے جو بندہ اپنے آپ کو رب کو بیچ کے کہتا ہے اللہ تیرے نام کے سوا زمین پہ کسی کی عظمت نہیں دیکھ سکتا کاٹ دے مجھے کاٹ دے ٹکڑے کروا دے میری جان حاضر ہے مگر زمین پہ ایک نام ہوگا ایک سپر پاور ہوگی ایک اللہ اکبر ہوگا کسی اور کا نام نہیں چلنے دوں